ایمان کو مضبوط کرنا اکتیس جامع ترمزی نمبر ایک ہزار دو سو پانچ میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ اسلام نے حلال و حرام کو واضح کر دیا ہے ان کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں جن سے اجتناب کرنا چاہیے تاکہ ایمان اور عزت کی حفاظت ہو مسلمانوں کی اکثریت واجبات اور اکثر حرام چیزوں جیسے شراب پینے سے واقف ہے تو یہ مسلمانوں کے اندر کوئی شک نہیں پیدا کرتے اس لیے انہیں اپنے واضح علم کے مطابق عمل کرنا چاہیے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق فرض کو پورا کرو اور حرام سے پرہیز کرو باقی تمام چیزیں جو واجب نہیں ہیں اور معاشرے میں شکوک پیدا کرتی ہیں اس لیے ان سے بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ یہ سوال نہیں کرے گا کہ کسی نے رضاکارانہ کام کیوں نہیں کیا بلکہ وہ پوچھے گا کہ اس نے رضا کارانہ عمل کیوں کیا اس لیے رضاکارانہ عمل کو چھوڑنے کا آخرت میں کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا جبکہ رضا کارانہ کام انجام دینے سے سزا جزا معافی ہوگی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اس مختصر مگر انتہائی اہم حدیث پر عمل کریں کیونکہ یہ بہت سے مسائل اور بحثوں کو حل اور روک دے گی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب کوئی مشتبہ احتہ کے فضول چیزوں میں ملوث ہوتا ہے تو یہ انہیں غیر قانونی کے قریب لے جاتا ہے مثال کے طور پر گنہگار تقریر اکثر بیکار اور بیکار تقریر سے پہلے ہوتی ہے اس لیے ایک مسلمان کے ایمان اور عزت کے لیے یہ زیادہ محفوظ ہے کہ وہ مشتبہ اور لغ باتوں سے بچ جائے یہ حدیث ان چیزوں سے اجتناب کرتے ہوئے اسلام کی بنیادی اور واضح تعلیمات پر عمل کرنے کی اہمیت پر بھی دلالت کرتی ہے جن کے بارے میں ہدایت کے دو ماخذ میں وضاحت نہیں کی گئی ہے اور نہ ہی ان پر بحث کی گئی ہے قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت اسے اگر یہ مسائل اہم ہوتے تو ہدایت کے دو مصروں میں ان پر بحث کی جاتی بدقسمتی سے بہت سے مسلمان ضمنی مسائل پر بحث کرنے پر اس قدر توجہ مرکوز کرتے ہیں جن کے بارے میں قیامت کے دن سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ اپنے آپ کو اور دوسروں کو ان چیزوں سے ہٹا دیتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا اس رویہ سے گریز کرنا چاہیے ایمان کو مضبوط کرنا بتیس صحیح مسلم نمبر سات ہزار چار سو میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ جو شخص بڑے فتنوں اور فتنوں کے دوران اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے ہجرت کی ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہجرت کا ثواب بہت بڑا عمل تھا صحیح مسلم نمبر تین سو اکیس میں موجود حدیث کے مطابق در حقیقت اس سے پچھلے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سچی اطاعت کرتے رہیں اس کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے اس کی ممانتوں سے اجتناب کرتے ہوئے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات کے مطابق تقدیر پر صبر کرتے رہیں یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کوئی شخص ان نعمتوں کو استعمال کرتا رہے جو اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دی گئی ہے ظاہر ہے کہ اس حدیث میں جس وقت کا ذکر ہے وہ آ چکا ہے اسلام کی تعلیمات سے گمراہ ہونا بہت آسان ہو گیا ہے کیونکہ امت مسلمہ پر دنیاوی خواہشات کے دروازے کھل گئے سوشل میڈیا فیشن اور ثقافت میں ہونے والی ترقی کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے ان نعمتوں کا غلط استعمال کرنے میں جھوٹا یقین کرنا آسان ہو گیا ہے جو ان کو دی گئی ہے اکثریت کی پیروی کرنے کی ذہنیت کو اپنانا آسان ہو گیا ہے جنہوں نے ایمان کو خالی عملوں تک محدود کر دیا ہے جن کا اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کوئی شخص ان نعمتوں کو عملی طور پر کیسے استعمال کرتا ہے جو انہیں دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں خواہش مندانہ سوچ مسلم قوم میں پھیل چکی ہے جس کی وجہ سے وہ قرآن پاک کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو نظر انداز کرتے ہوئے دونوں جہانوں میں امن اور نجات کی امید رکھتے ہیں جسے کسی بھی باشعور شخص کی طرف سے منحرف رویہ سمجھا جاتا تھا وہ کچھ ایسا بن گیا ہے کہ لوگوں کو گلے لگانے کی تاکید کی جا رہی ہے اس ساری گمراہی سے من موڑنا مشکل ہو جائے گا اور یہاں تک کہ کسی کے گھر والے اور دوست احباب بھی ان پر تنقید کریں گے کہ وہ اکثریت کی پیروی کرنے کے بجائے اسلام کی تعلیمات پر قائم لیکن اگر کوئی اللہ پر قائم رہتا ہے تو وہ ان نقصانات کا بدلہ دے گا جو اس کو پہنچتے ہیں جیسے دوستوں اور رشتہ داروں سے محبت اور احترام کا نقصان جس سے کہیں زیادہ اعلیٰ چیز ہے یعنی ذہنی اور جسمانی سکون باب سولہ النحل آیت ستانوے جس نے نیک عمل کیا خواہ ہاں وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین امال کے مطابق ضرور اجر دیں گے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں محفوظ کیا ہے وہ بہت بڑا ہے دوسری طرف جو لوگ اللہ تعالیٰ کی سچی اطاعت سے منہ موڑ کر ان نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں جو انہیں عطا کی گئی ہیں ان کے تمام دنیاوی رشتے اور نعمتیں دنیا میں ان کے لیے تناؤ اور لانت کا باعث بنتی ہیں اور آخرت میں جو ملے گا وہ اس سے بھی بدتر ہوگا باب بیس تاہا آیات ایک دو چار ایک دو چھ اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تندستی سے گزرے گی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں ایک بار دیکھ رہا تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس طرح ہماری نشانیاں تیرے پاس پہنچی اور تو نے انہیں بھلا دیا اور اسی طرح آج کے دن تو بھلا دیا جائے گا لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دنیاوی خواہشات میں مشغول نہ ہوں جو عام ہو چکی ہے اور متنازع مسائل اور لوگوں سے اجتناب کریں اور اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اللہ سبحانہ اطال کے فرما بردار رہیں اگر وہ اس حدیث میں مذکور ثواب حاصل کرنا چاہتے ایمان کو مضبوط کرنا تینتیس صحیح بخاری نمبر 1145 میں موجود ایک الوحی حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہر رات اپنی لامحدود شان کے مطابق قریب ترین آسمان پر نزول فرماتا ہے اور لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اس سے دعا کریں ان کی ضروریات پوری کریں تاکہ وہ ان کو پورا کر سکیں رات کی رضاکارانہ عبادت اللہ تعالیٰ کے تئیں انسان کے اخلاص کو ثابت کرتی ہے کیونکہ کوئی دوسری آنکھ انہیں نہیں دیکھ رہی ہوتی اسے پیش کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مباشرت کرنے کا ذریعہ ہے اور یہ اس کی بندگی کی علامت ہے اس کے بے شمار فضائل ہیں مثال کے طور پر سنن نسائی نمبر 1614 میں ایک حدیث پائی جاتی ہے کہ یہ بہترین نماز ہے قیامت کے دن یا جنت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا درجہ نہیں ہوگا اور یہ درجہ براہ راست رات کی نماز سے مربوط اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ رات کو نفلی نماز قائم کرتے ہیں انہیں دونوں جہانوں میں اعلیٰ درجات سے نوازا جائے گا باب سترہ الاسرا آیت اناسی اور رات کے کچھ حصے سے اس کے ساتھ نماز پڑھو یعنی قرآن کی تلاوت تمہارے لیے اضافی عبادت ہے امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایک قابل تریف مقام پر اٹھائے گا جامع ترمزی نمبر تین ہزار پانچ سو اناسی میں ایک حدیث ہے کہ مسلمان رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے لہذا اگر اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے تو بے شمار نعمتیں حاصل ہو سکتی ہیں تمام مسلمانوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی دعائیں قبول ہوں اور ان کی حاجتیں پوری ہوں لہذا انہیں رات کی نماز نفلی ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جیسا کہ صحیح مسلم نمبر 1770 میں موجود حدیث ہے کہ ہر رات میں ایک خاص گھڑی ہوتی ہے جب اچھی دعائیں قبول ہوتی ہیں نفلی رات کی نماز کا قیام گناہوں سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ ہے یہ انسان کو فضول اجتماعات سے دور رہنے میں مدد دیتا ہے اور یہ انسان کو بہت سی جسمانی بیماریوں سے بچاتا ہے جامع ترمزی نمبر تین ہزار پانچ سو انچاس میں موجود حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے رات کی نماز کے لیے تیاری کرنی چاہیے خاص طور پر سونے سے پہلے زیادہ کھانے یا پینے سے نہیں کیونکہ اس سے سستی پیدا ہوتی ہے کسی کو دن کے وقت غیر ضروری طور پر خود کو تھکانا نہیں چاہیے دن میں ایک مختصر جھپکی اس میں مدد کر سکتی ہے آخر میں گناہوں سے بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے کوشش کرنی چاہیے اس کے احکام کو بجا لاتے ہوئے اس کی ممانتوں سے اجتناب کرتے ہوئے اور تقدیر کا مقابلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ کرنا چاہیے نفلی رات کی نماز ادا کرنا آسان ہے آخر میں اہم حدیث بھی امید نہ چھوڑنے کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتی ہے کیونکہ توبہ اور کامیابی کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے لوگوں کو دن رات موقع دیا جاتا ہے کہ وہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف لوٹ جائیں تاکہ وہ دونوں جہانوں میں امن اور کامیابی حاصل کر سکیں اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت کی قدر کرنی چاہیے کیونکہ وہ مخلوق کا محتاج نہیں ہے پھر بھی انہیں اپنی طرف بلاتا ہے تاکہ وہ کامیاب ہو سکیں وقت ختم ہونے سے پہلے ان مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچا ایمان کو مضبوط کرنا چونتیس صحیح بخاری نمبر باون کی حدیث میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ اگر کسی کا روحانی دل درست ہو تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اگر اس کا روحانی دل فاسد ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے کپٹ ہو سب سے پہلے تو یہ حدیث اس احمقانہ عقیدے کی تردید کرتی ہے جہاں کوئی شخص اپنے قول و فیل کے خراب ہونے کے باوجود پاکیزہ دل رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ اندر ہے وہ آخرکار باہر سے ظاہر ہوگا روحانی قلب کی تطہیر اسی وقت ممکن ہے جب انسان اپنے اندر سے برائیوں کو ختم کر دے اور ان کی جگہ اسلامی تعلیمات میں مذکور اچھی خصوصیات کو لے آئے یہ تب ہی ممکن ہے جب کوئی شخص اسلامی تعلیمات کو سیکھے اور اس پر عمل کرے تاکہ وہ خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لائے اس کی ممانتوں سے اجتناب کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ تقدیر کا سامنا کرے اسے اس طرح کا برتاؤ ایک پاک روحانی دل کی طرف لے جائے گا اس کے بعد یہ تہارت جسم کے ظاہری اعضا جیسے کہ کسی کی زبان اور آنکھ میں جھلکتی ہے یعنی وہ اپنی نعمتوں کو صرف ان طریقوں سے استعمال کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں صحیح بخاری نمبر 6502 میں موجود حدیث کے مطابق یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اپنے نیک بندے سے محبت کی علامت ہے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ تزکیہ تمام دنیاوی مشکلات میں کامیابی کے ساتھ رہنمائی کرے گا تاکہ وہ دنیاوی اور دینی دونوں معاملات میں سکون اور کامیابی حاصل کر سکے باب سولہ النحل آیت ستانوے جس نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین امال کے مطابق ضرور اجر دیں گے دوسری طرف جب کوئی اسلامی علم سیکھنا اور اس پر عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے تو وہ ان بری خصوصیات کو اپنا لے گا جن کی معاشرے سوشل میڈیا ثقافت اور فیشن کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے یہ بری خصلتیں انہیں ان نعمتوں کا غلط استعمال کرنے کی ترغیب دیں گی جو انہیں عطا کی گئی ہے اس کے نتیجے میں دونوں جہانوں میں تناؤ اور مشکلات پیدا ہوتی ہیں باب بیس تاہا آیات ایک دو چار ایک دو چھ اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تندستی سے گزرے گی اور ہم سے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے وہ کہے گا کہ میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں ایک بار دیکھ رہا تھا اللہ فرمائے گا اس طرح ہماری نشانیاں تیرے پاس پہنچی اور تو نے ان کو بھلا دیا اور اسی طرح آج کے دن تجھے بھلا دیا جائے گا اور باب چھبیس اشورہ آیات اٹھاسی نواسی جس دن مال اور اولاد کسی کے کام نہیں آئے گی مگر وہ جو اللہ کے پاس خالص دل کے ساتھ آئے گا ایمان کو مضبوط کرنا پینتیس صحیح بخاری نمبر پانچ سو اٹھائیس میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسیعت کی ہے کہ پانچوں فرض نمازیں گناہوں کو اس طرح مٹا دیتی ہیں جس طرح دن میں پانچ مرتبہ نہانے سے بدن کی گندگی صاف ہو جاتی ہے پہلی بات یہ ہے کہ اس حدیث میں صرف چھوٹے گناہوں کی طرف اشارہ ہے کیونکہ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ کی ضرورت ہے سچی توبہ میں پچھتاوا محسوس کرنا اللہ تعالیٰ سے معافی ماننا اور جن لوگوں پر ظلم ہوا ہے جب تک کہ اس سے مزید مسائل پیدا نہ ہوں دوبارہ وہی ایسے ملتا جلتا گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا اور کسی ایسے حقوق کی تلافی کرنا شامل ہے اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے احترام میں خلاف ورزی کی گئی ہے اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ پانچوں فرض نمازوں کی پابندی سے نہ صرف اپنے ظاہری وجود کو چھوٹے گناہوں سے پاک کریں بلکہ تزکیہ کے دوسرے پہلی یعنی باطنی تطہیر کو بھی پورا کریں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پانچوں فرض نمازیں ایک ساتھ جمع کرنے کے بجائے پورے دن میں پھیلی ہوئی تھیں مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کو دن بھر بار بار باطنی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے جس طرح ان کا جسم فرض نمازوں کے ذریعے دن میں پانچ مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اس باطنی تطہیر میں اپنی نیت کو درست کرنا شامل ہے تاکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے عمال انجام دے یہ اسلام کی بنیاد ہے اور اللہ تعالیٰ کسی عمل کا فیصلہ کرتے وقت اس کا اندازہ لگاتا ہے اس کی تصدیق صحیح بخاری نمبر ایک میں موجود ایک حدیث سے ہوئی ہے جو لوگ دوسرے لوگوں کی خاطر عمل کرتے ہیں ان سے کہا جائے گا کہ وہ قیامت کے دن ان سے اپنا اجر حاصل کریں جو ممکن نہیں ہوگا جامع ترمزی نمبر تین ہزار ایک سو چون میں موجود حدیث میں اس کی تنبی کی گئی ہے آخر میں اس باطنی تزکیہ میں اسلام کی تعلیمات کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا بھی شامل ہے تاکہ انسان اپنے اندر پائی جانے والی باری خصلتوں کو دور کر دے جیسے حسد اور اس کے بجائے صبر جیسی اچھی خصوصیات کو اختیار کرے ظاہری تطہیر ضروری ہے لیکن اگر کوئی مسلمان دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرنا اور تمام مشکلات پر قابو پانا چاہتا ہے تو اسے اپنے باطن اور ظاہری وجود کو پاک کرنا چاہیے اندرونی تطہیر اس بات کو یقینی بنائے گی کہ کوئی شخص صحیح طریقے سے بولتا اور کام کرتا ہے یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ ہر اس نعمت کو استعمال کریں جو انہیں عطا کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جیسا کہ قرآن پاک اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ اللہ بزرگی اور لوگوں کے حقوق کو پورا کریں گے اس سے ذہنی سکون اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل ہوتی ہے باب سولہ النحل آیت ستانوے جس نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین عمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے دوسری طرف باطنی تطہیر سے بچنا انسان کو ان نعمتوں کو استعمال کرنے سے روک دے گا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دی گئی ہیں خواہ وہ اسلام کے بنیادی فرائض کو پورا کرتے یہ انہیں اللہ تعالیٰ کے تمام حقوق اور خاص کر لوگوں کے حقوق کی ادائیگی سے روکے گا یہ دونوں جہانوں میں ایک مشکل اور دباؤ والی زندگی کا باعث بنے گا باب بیس تاہا آیت ایک سو چوبیس اور جو میری یاد سے من موڑے گا اس کی زندگی تندستی سے گزرے گی ایمان کو مضبوط کرنا چھتیس سنن ابن ماجہ نمبر چار ہزار ایک سو انیس میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کے بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلائیں جب ان کا مشاہدہ کیا جائے یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ نہیں کرتا جو اسلامی ظاہری شکل اختیار کرتے ہیں جیسے داڑھی بہانا اسکارف پہننا کیونکہ ان میں سے بہت سے لوگ دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی یاد بالکل نہیں دلاتے ہیں اس حدیث سے مراد وہ لوگ ہیں جو اسلامی علوم کو سیکھتے اور اس پر عمل کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی سچی اطاعت کرتے ہوئے اس کے احکام کو پورا کرتے ہوئے اس کی ممانتوں سے اجتناب کرتے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ تقدیر کا مقابلہ کرے اس پر اس سے دل کی تطہیر ہوتی ہے جو اس کے ظاہری اعضا کی پاکیزگی کا باعث بنتی ہے سنن ابن ماجہ نمبر تین ہزار نو سو چوراسی میں موجود ایک حدیث میں اس کی نصیحت کی گئی ہے جب وہ ان سالے مسلمانوں کے عمال کا مشاہدہ کریں گے تو یہ دوسروں کو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا باعث بنیں گے کیونکہ وہ ان نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں جو انہیں عطا کی گئی ہیں ان کی خوشنودی کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے اور دوسروں کے لیے راضی ہونے کے بجائے اور یہ ذکر تب ہی بڑھے گا جب یہ سالے مسلمان بولیں گے کیونکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بات کرتے ہیں یعنی وہ بری اور فضول باتوں سے اجتناب کرتے ہیں اور صرف دنیا و آخرت کے فائدے والی باتوں پر بات کرتے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہیں ناپسند کرتے ہیں دیتے ہیں اور روکتے ہیں یہ سنن ابوداود نمبر چار ہزار چھ سو اکاسی میں موجود حدیث کے مطابق ایمان کی تکمیل کا باعث بنتا ہے ایمان کو مضبوط کرنا سینتیس سنن ابو داؤد نمبر دو ہزار پانچ سو گیارہ میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بزدلی سے متعلق تنبی کی ہے یہ رویہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے سے روکتا ہے اور جس چیز کا اس نے ودا کیا ہے جیسے کہ کسی کی ضمانت شدہ رزق یہ کسی کو مشتبہ اور غیر قانونی طریقوں سے اپنا رزق تلاش کرنے کا سبب بن سکتا ہے جو دونوں جہانوں میں انسان کو تباہ کر دے گا اللہ تعالیٰ کسی ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا جس کی بنیاد حرام پر ہو صحیح مسلم نمبر دو ہزار تین سو بیالیس میں موجود حدیث میں اس کی تنبی کی گئی ہے جس طرح اسلام کی باطنی بنیاد نیت ہے اسی طرح اسلام کی ظاہری بنیاد حلال کا حصول اور اس کا استعمال ہے اس کے علاوہ بزدل ہونا کسی کو شیطان اور اندرونی شیطان کے خلاف جدوجہد کرنے سے روکتا ہے جس کے لیے حقیقی جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ناکامی کا باعث بنے گا جس میں اس کے احکام کی تعمیل اس کی ممانتوں سے اجتناب اور تقدیر کا صبر کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات کے مطابق سامنا کرنا شامل ہے اور اس لیے یہ انہیں لوگوں کے حقوق کی تکمیل سے روکے گا دنیاوی اور دینی کامیابی کے لیے محنت اور وقت درکار ہوتا ہے ایک بزدل اس جدوجہد کو شروع کرنے سے بہت دے گا اور اس کے بجائے سستی کرے گا جو دنیاوی اور دینی دونوں معاملات میں ناکامی کا باعث بنے گا اس کے علاوہ ایک بزدل آسانی سے یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں جبکہ وہ مشکل سے ہی کوئی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ قرآن پاک واضح کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی پوری کوشش کرے اور اپنی صلاحیت کے مطابق عمل کرے تو وہ اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کرے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو کبھی بھی ایسے فرائض نہیں دیتا جو اس کے پورا کرنے کی طاقت سے باہر ہو باب دو البقرہ آیت دو آٹھ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت کے سوا کچھ نہیں دیتا بزدلی بھی کسی کو دینی اور دنیاوی دونوں معاملات میں کم سے کم مقصد کرنے کی ترغیب دے گی وہ اپنی صلاحیت کو پورا کرنے سے گریز کریں گے کیونکہ اس کے لیے حقیقی کوشش کی ضرورت ہے یہ رویہ دونوں جہانوں میں تناؤ اور پستاوے کا باعث بنے گا ایمان کو مضبوط کرنا اٹھتیس جامع ترمزی نمبر ایک ہزار نو سو میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ اللہ تعالی حسن کو پسند کرتا اسلام کسی مسلمان کو اپنے آپ کو سنوارنے میں توانائی وقت اور پیسہ خرچ کرنے سے منع نہیں کرتا کیونکہ یہ ان کے جسم کے حقوق کو پورا کرنا سمجھا جا سکتا ہے صحیح بخاری نمبر پانچ ہزار ایک سو ننانوے میں موجود حدیث میں اس کا حکم دیا گیا ہے لیکن اہم چیز جو اس طرز عمل کو ناپسندیدہ احاطہ کے گناہ کے عمل سے الگ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی اپنے آپ کو سنوارتے وقت حد سے زیادہ فضول خرچی اصراف کرے اس کا تعین کرنے کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو سنوارنے سے کبھی بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنے فرض کو پورا کرنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے جسے اسلامی علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کیے بغیر پورا کرنا ممکن نہیں اور نہ ہی اپنے آپ کو سنوارنا انہیں ان نعمتوں کو استعمال کرنے سے روکنا چاہیے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دی گئی اور درحقیقت کسی کی جسمانی شکل کو درست کرنا تاکہ وہ صاف ستھرا اور ہوشیار نظر آئے مہنگا نہیں ہے اور نہ ہی اس میں زیادہ وقت لگتا ہے یہ خوبصورتی کا رویہ تمام چیزوں پر لاگو ہوتا ہے جیسے کہ کسی کا گھر جب تک کوئی اسراف اور فضول خرچی سے پرہیز کرتا ہے اور جو نعمتیں عطا کی گئی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے استعمال کرتا رہتا ہے وہ اعتدال کے ساتھ چیزوں کو اپنے لیے آسان بنانے کے لیے آزاد ہے اس کے علاوہ یہ سمجھنا زیادہ ضروری ہے کہ حقیقی خوبصورتی جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس کا تعلق اندرونی حسن یعنی کردار سے ہے یہ خوبصورتی دونوں جہانوں میں برقرار رہے گی جبکہ ظاہری خوبصورتی وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گی اس لیے اس حقیقی حسن کو ظاہری خوبصورتی پر حاصل کرنے کو اسلامی علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ترجیح دینی چاہیے تاکہ وہ اپنے کردار سے حسد جیسی بری خصلت کو ختم کر کے سخاوت جیسی اچھی خصوصیات کو اپنا لے اس سے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے میں مدد ملے گی اس کے احکام کی تعمیل اس کی ممانتوں سے اجتناب اور تقدیر کا مقابلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ ہوگا اور ان کی مدد کرے گا لوگوں کے حقوق کی تکمیل میں جس میں دوسروں کے ساتھ اس طرح برتاؤ کرنا بھی شامل ہے جس کی خواہش ہے کہ لوگ ان کے ساتھ برتاؤ کریں ایمان کو مضبوط کرنا انتالیس جامع ترمزی نمبر دو ہزار تین سو سینتالیس میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ اس کا حقیقی دوست وہ ہے جس میں درج ذیل خصوصیات ہوں ان خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ ان کا نماز میں اچھا حصہ ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی فرض نمازوں کو ان کی تمام شرائط اور آداب کے ساتھ صحیح طریقے سے ادا کرتے ہوئے قائم کرتے ہیں جیسے کہ وقت پر پڑھنا اس میں نفلی عبادات کا قیام بھی شامل ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات پر مبنی ہے جیسے کہ رات کی نماز سنن نسائی نمبر 1614 میں موجود حدیث کے مطابق فرض نمازوں کے بعد یہ در حقیقت بہترین نماز ہے نماز میں ایک اچھا حصہ یہ بھی ہے کہ جب ممکن ہو مسجد میں فرض نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کی جائیں یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ کتنے مسلمان ایک مسجد کے قریب رہتے ہیں لیکن پھر بھی کام سے فارغ ہونے کے باوجود جماعت میں شامل نہیں ہوتے زیر بحث مرکزی حدیث میں اگلی جو خصوصیت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اس کے احکام کی تعمیل کرتا ہے اس کی ممانتوں سے اجتناب کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ تقدیر کا مقابلہ کرتا ہے اس پر عوامی اور نجی طور پر تنہائی میں ایسا کرنا کسی شخص کے اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کی طرف اشارہ کرتا ہے یعنی وہ صرف اس کی خاطر امال صالحہ کرتے ہیں یہ وہ ہے جو مضبوطی سے یاد رکھتا ہے کہ چاہے وہ کہیں بھی ہوں ان کی ذات کے باطنی اور ظاہری پہلو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل دیکھے جا رہے ہیں اگر کوئی اس عقیدہ پر قائم رہے تو وہ ایمان کی فضیلت کو اپنائیں گے جس کا ذکر صحیح مسلم نمبر ننانوے میں موجود حدیث میں ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ عمل کرتے ہیں جیسے کہ نماز پڑھنا گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں انہیں دیکھ رہے ہیں یہ رویہ نیک کاموں کی ترغیب دیتا ہے اور گناہوں سے روکتا ہے ایمان کو مضبوط کرنا چالیس صحیح بخاری نمبر دو ہزار سات سو چھتیس میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ننانوے ناموں کو جانتا ہے وہ جنت میں جائے گا جاننا صرف ان کو یاد کرنے سے مراد نہیں ہے اصل میں ان کا مطالعہ کرنا اور ان پر کسی کی حیثیت اور صلاحیت کے مطابق عمل کرنا ہے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ اپنی لامحدود حیثیت کے لحاظ سے نہایت رحم کرنے والا ہے اس صفت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی مخلوق کو بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے اور ان پر ہمیشہ مہربان ہے یہی صفت دوسروں کی طرف منسوب کی گئی ہے جیسے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب نو توبہ آیت ایک سو اٹھائیس بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے اس کے لیے وہ تکلیف دہ ہے جو تم برداشت کرتے ہو اسے اب کی فکر ہے یعنی اب کی رہنمائی اور مومنوں پر مہربان اور رحم کرنے والا ہے جب تخلیق کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے تو رحم دل کا مطلب نرم دل اور رحم کرنے والا ہوتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی لامحدود حیثیت کے مطابق سب کو بخشنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دوسروں کو معاف کر کے اس صفت کو اپنانا ایک ایسی چیز ہے جس کی اسلام میں ترغیب دی گئی ہے باب چوبیس النوری آیت بائیس اور وہ معاف کر دیں اور نظر انداز کرے کیا تم یہ پسند نہیں کرو گے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے لہذا اللہ تعالیٰ کی صفات اعلیٰ کو مسلمان اپنی حیثیت اور صلاحیت کے مطابق اپنا سکتے ہیں لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ پہلے خدائی صفات اور ناموں کے معنی کو سمجھیں اور پھر اسما کے مفہوم کو اپنے کردار میں اپنائیں یہاں تک کہ وہ اپنے روحانی قلب میں مضبوطی سے جڑ نہ جائیں تاکہ وہ اعلیٰ کردار حاصل کر سکیں یہ اعلیٰ کردار اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ ان نعمتوں کو استعمال کریں جو انہیں عطا کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جیسا کہ قرآن پاک کی تعلیمات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے یہ دونوں جہانوں میں امن اور کامیابی کا باعث بنتا ہے باب سولہ النحل آیت ستانوے جس نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین امال کے مطابق ضرور اجر دیں گے ایمان کو مضبوط کرنا اکتالیس صحیح بخاری نمبر سات ہزار چار سو پانچ میں موجود ایک طویل الہی حدیث میں اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے کہ وہ ہر اس شخص کے ساتھ ہے جو اسے یاد کرتا ہے ذہنی مسائل اور عوارض جیسے کہ ڈپریشن کے بڑھنے کے ساتھ مسلمانوں کے لیے اس اعلان کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے کسی شخص کے دماغی مسئلے کا سامنا کرنے کا بہت کم امکان ہوتا ہے جب وہ مستقل طور پر کسی ایسے شخص سے گھرا رہتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے جو واقعی اسے پیار کرتا ہے اگر یہ کسی شخص کے لیے درست ہے تو یہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے لیے زیادہ مناسب ہے جس نے اپنے ذکر کرنے والے کے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا ہے صرف اس اعلان پر عمل کرنے سے ذہنی مسائل جیسے کہ ڈپریشن ختم ہو جائیں گے یہی وجہ ہے کہ دوسروں سے الگ تھلگ رہنے اور دوسروں کے درمیان ہونے سے نیک پیشواؤں کی ذہنی حالت پر کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی صحبت میں رہتے تھے ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی صحبت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ تمام رکاوٹوں اور مشکلات کو کامیابی سے عبور کر لیتا ہے یہاں تک کہ آخرت میں اس کے قرب تک پہنچ جاتا مزید برآں اللہ تعالیٰ نے اپنی لامحدود رحمت سے اس اعلان کو کسی طرح بھی محدود نہیں کیا مثال کے طور پر اس نے یہ اعلان نہیں کیا کہ وہ صرف نیک لوگوں کے ساتھ ہے یا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو مخصوص اچھے کام کرتے ہیں اس نے در حقیقت ہر مسلمان کو گھیر لیا خواہ ان کے ایمان کی مضبوطی ہو یا کتنے ہی گناہوں کا ارتکاب کیا ہو اس لیے مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے لیکن اس حدیث میں جو شرط بیان کی گئی ہے اس پر غور کرنا ضروری ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اس ذکر میں اپنی نیت کو درست کرنا بھی شامل ہے تاکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کام کرے اور اس لیے لوگوں سے کسی قسم کی شکر گزاری کی امید نہ رکھے زبان سے یاد کرنے میں اچھی بات کہنا یا خاموش رہنا شامل ہے اور ذکر کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جو نعمتیں عطا کی گئی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے استعمال کیا جائے جیسا کہ قرآن کریم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی یاد ہے ایسا سلوک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی صحبت اور نصرت نصیب ہوگی سیدھے الفاظ میں جتنا زیادہ اللہ کی اطاعت اور یاد کرے گا اتنا ہی زیادہ اس کی صحبت حاصل کرے گا جو دیتا ہے وہی وصول کرے گا زیر بحث اہم حدیث میں اگلی بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو تنہا یاد کرے گا اللہ اسے تنہا یاد کرے گا اور جو شخص مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا اس کا ذکر عام طور پر اللہ تعالیٰ اس کو آسمانی فرشتوں کے درمیان بہتر اجتماع کے معنی میں یاد کرے گا یہ قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں پائی جانے والی بہت سی مثالوں کی طرح اسلام کی ایک بنیادی تعلیم کی طرف اشارہ کرتی ہے یعنی جو کچھ دیتا ہے وہی اسے ملے گا ایک اور مثال جو اس حدیث کی تصدیق کرتی ہے باب دو البقرہ آیت ایک سو باون میں موجود ہے پس مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا جامع ترمزی نمبر 1924 میں ایک حدیث ہے کہ جو مخلوق پر رحم کرے گا اس پر خالق رحم کرے گا عام طور پر دیکھا جائے تو اس مادی دنیا میں انسان اپنی کوششوں کے مطابق چیزیں حاصل کرتا ہے پھر بھی عجیب بات ہے کہ کچھ لوگ بغیر کسی کوشش کے جنت کے اعلیٰ درجات حاصل کرنے کی توقع رکھتے ہیں ان تعلیمات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو ان کی کوششوں کی بنیاد پر برکت اور رحمت ملے گی وہ اللہ تعالیٰ کے جتنے زیادہ فرما بردار ہوں گے جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے بدلے میں انہیں اتنا ہی زیادہ ملے گا اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا کر سکتا ہے خواہ وہ اس کی اطاعت میں کتنی ہی کوشش کیوں نہ کرے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام قائم کیا ہے جس پر عمل کرنا ضروری ہے یعنی اس کی اطاعت میں کوشش کرنا مزید برکات اور رحمت حاصل کرنے کے لیے اطاع لہذا ہر مسلمان کو غور و فکر کرنا چاہیے اور فیصلہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں اور برکتیں وہ چاہتے ہیں اور پھر اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوشش کرے اس حقیقت کو اس حدیث کے آخری حصے میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے جہاں اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو شخص اس کی مخلصانہ اطاعت کے ذریعے اس کا قرب حاصل کرنے کی جس قدر کوشش کرے گا اس کی اتنی ہی زیادہ رحمت اسے حاصل ہوگی ایمان کو مضبوط کرنا بیالیس صحیح بخاری نمبر چھ ہزار چار سو بارہ میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبی فرمائی کے دو نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ اکثر ان کی قدر نہیں کرتے جب تک کہ ان سے محروم نہ ہو جائیں صحت اور فراغت اچھی صحت ایک خاص نعمت ہے کیونکہ یہ انسان کو دنیا اور دین سے متعلق دیگر نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دیتی ہے معمولی بیماریوں کے پیچھے ایک حکمت یہ ہے کہ وہ ایک مسلمان کو اچھی صحت کے لیے شکر گزار ہونے کی ترغیب دے حقیقی شکر گزاری تب ہوتی ہے جب کوئی اپنے پاس موجود نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اس صورت میں اچھی صحت صحیح طریقے سے جیسا کہ اسلام نے تجویز کیا ہے ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو بیماریاں بڑھاپے کی وجہ سے اپنی صحت سے محروم ہو گئے ہیں اور اس لیے اپنی صحت سے استفادہ کرتے ہوئے دنیاوی اور دینی معاملات میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے مادی دنیا پر دین کو ترجیح دیں مثال کے طور پر مساجد کی طرف سفر کرنے کے لیے اپنی اچھی صحت کو استعمال کرتے ہوئے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے ایک وقت آنے سے پہلے جب وہ ایسا کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے جسمانی طاقت نہیں رکھتے انہیں چاہیے کہ وہ رضاکارانہ روزے رکھیں خاص کر سردیوں کے مختصر دنوں میں اس سے پہلے کہ وہ اپنی اچھی صحت سے محروم ہو جائیں انہیں چاہیے کہ وہ رات کی نماز باقاعدگی سے ادا کریں کیونکہ سنن نسائی نمبر 1614 میں موجود ایک حدیث کے مطابق یہ بہترین نفلی نماز ہے صحت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب وہ آخرکار اس سے محروم ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو وہی اجر دیتا رہے گا جو ان کی صحت کے دوران اچھے کام کرنے پر ملتا تھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی حدیث المفرد نمبر پانچ سو میں اس کی نصیحت کی گئی ہے لیکن جو لوگ غفلت میں رہتے ہیں وہ اپنی اچھی صحت سے استفادہ کرنے میں ناکام رہیں گے اور اس وجہ سے ان کی صحت یابی کے دوران کوئی اجر نہیں ملے گا اچھی صحت کی تعریف کرنے اور سچے شکر گزار ہونے کا ایک پہلو ان لوگوں کی مدد کرنا ہے جنہوں نے اپنے ذرائع کے مطابق اپنی اچھی صحت کھو دی ہے جیسے جذباتی عمالی مدد بیماروں کے بارے میں باقاعدگی سے غور و فکر کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ ان کی اچھی صحت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی ترغیب دے گا آخر میں جو لوگ اپنی اچھی صحت کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کے دور میں مدد کرے گا جبکہ جو لوگ ایسا نہیں کرتے انہیں یہ مدد نہیں ملے گی اور اس وجہ سے وہ بیماری کا سامنا کرتے وقت بے صبری کا شکار ہو جائیں گے یہ منفی رویہ ان کے لیے مزید پریشانی کا باعث بنے گا اور انہیں بہت زیادہ انعام سے محروم کر دے گا اس مواد میں ہر چیز خریدی جا سکتی ہے یہاں تک کہ غیر قانونی ذرائع سے بھی سوائے وقت کے یہ وہ واحد نعمت ہے جو انسان کے جانے کے بعد واپس نہیں آتی اگرچہ اس حقیقت کو کسی نے بھی انکار نہیں کیا ہے خواہ وہ کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں لیکن بہت سے مسلمان اپنے دیے گئے وقت کی قدر نہیں کرتے اور اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے بہت سے لوگوں نے یہ ذہنیت اختیار کر لی ہے کہ وہ کل آخرت کی تیاری کریں گے لیکن جیسے جیسے ہر دن گزرتا ہے یہ کل تاخیر کا شکار ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ بہت سے معاملات میں یہ کل کبھی نہیں آتا اور انہیں اس بات کا کل احساس تب ہوتا ہے جب ان کی موت کے وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے وہ لوگ جو اپنی زندگی میں اس کل تک پہنچنے کے لیے خوش نصیب ہیں وہ بوڑھے ہونے پر مسجدوں میں آباد ہو سکتے ہیں لیکن چونکہ انہوں نے ماد دی دنیا کے لیے اتنا وقت اور توانائی وقف کر دی ہے کہ ان کے جسم ابھی تک مساجد میں ہیں ان کے دل اور زبانیں ابھی تک مگن ہیں ماد دی دنیا میں یہ ان لوگوں کے لیے واضح ہے جو باقاعدگی سے مساجد میں آتے ہیں یہ مسلمان اپنی بوڑھی عمر اور اپنی دنیاوی ذہنیت کی وجہ سے اسلامی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کا امکان نہیں رکھتے اس لیے وہ مساجد میں حاضری دے سکتے ہیں پھر بھی ان نعمتوں کا غلط استعمال کرتے رہتے ہیں جو انہیں دی گئی اس کے علاوہ وقت گزرنے کے ساتھ زیادہ تر معاملات میں کسی کی ذمہ داریاں ہی بڑھ جاتی ہیں جیسے شادی اور بچوں کی پرورش اس لیے آخرت کی تیاری میں اس وقت تک تاخیر کرنا جب تک کہ کوئی زیادہ آزاد نہ ہو جائے محض حماقت ہے اسلام مسلمانوں کو یہ نہیں سکھاتا کہ وہ دنیا کو ترک کر دیں بلکہ یہ انہیں اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ وہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے مادی دنیا سے کافی لے کر اپنی ضروریات اور ذمہ داریوں کو بغیر اسراف اور فضول خرچی کے پورا کریں اور پھر اپنی بقیہ کوششیں وقف کر دیں مستقل آخرت کی تیاری انہیں چاہیے کہ اپنے وقت کو گناہ اور فضول کاموں میں کم سے کم کرے ان کاموں میں جو انہیں دنیا آخرت میں فائدہ نہیں پہنچا سکتی اور اپنے وقت اور وسائل کا زیادہ حصہ ان چیزوں کے لیے وقف کریں جس سے انہیں دونوں جہانوں میں فائدہ ہو اس طرح کوئی اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے کتنے مسلمان ایمانداری سے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی دنیا کو سنوارنے پر اپنی زیادہ تر کوششیں ابدی آخرت کی تیاری کے لیے وقف کر دی ہیں ایمان کو مضبوط کرنا تینتالیس جامع ترمزی نمبر دو ہزار چھ سو سولہ میں موجود ایک طویل حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند اہم عمال بیان فرمائے جن کو انجام دینے کے لیے مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کو ڈھال قرار دیا سنن ابن ماجہ نمبر 1649 میں موجود ایک اور حدیث میں آپ اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ روزہ آگ کے خلاف ڈھال ہے جس طرح ڈھال لڑائی میں انسان کی حفاظت کرتی اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ روزہ دنیا میں آنے والی مشکلات اور آخرت میں جہنم کی آگ سے حفاظت ہے اس کے علاوہ روزہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے خلاف ایک ڈھال ہے جیسا کہ قرآن کریم نے روزے کو تقو حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے اور اس کا ایک پہلو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا ہے باب دو البقرہ آیت اے ایمان وال تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ لیکن یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ روزہ اس وقت تک ڈھال کا کام کرتا ہے جب تک کہ کوئی شخص اپنے روزے کو بری باتوں آفال سے نقصان نہ پہنچائے سنن نسائی نمبر دو ہزار دو سو پینتیس میں موجود حدیث میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اسی لیے صحیح میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ دار کو تنبی کی ہے کہ وہ بے حیائی نہ کرے اور دوسروں سے جھگڑا نہ کرے بخاری نمبر ایک ہزار آٹھ سو چورانوے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمیزی کی حدیث نمبر سات سو سات میں تنبی فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ اگر کوئی شخص لغ باتوں سے باز نہ آئے تو وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے اور امال یہ رویہ روزے کے مقصد سے واضح طور پر متصادم ہے در حقیقت روزے کو گناہوں سے محفوظ رکھ کر نہ صرف میدا بلکہ جسم کے ہر عضو کو متاثر کرنا چاہیے اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے فرائض کی ادائیگی اور گناہوں سے پرہیز کرتے ہوئے روزے کے تمام آداب و شرائط کو پورا کرے تاکہ وہ اس طرز عمل کو سارا سال نافذ کر سکے خواہ وہ روزے سے نہ ہو یہ حقیقی روزہ ہے جو تقو اور دنیا کی مشکلات اور آخرت میں جہنم کی آگ سے حفاظت کا باعث ہے اہم حدیث میں مذکور اگلی چیز نفلی رات کی نماز کی اہمیت کو واضح کرتی ہے یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ صدقہ کی طرح گناہوں کو مٹاتا ہے نفلی نماز کی بے شمار فضیلتیں ہیں مثال کے طور پر سنن نسائی نمبر 1614 میں ایک حدیث ہے کہ یہ سب سے افضل نماز ہے وہ رات ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی لامحدود عظمت کے مطابق اس دنیا کے آسمانوں پر نزول فرماتا ہے اور لوگوں کو اپنی بخشش اور رحمت کی طرف دعوت دیتا ہے اس کی تصدیق صحیح بخاری نمبر 6321 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے قیامت کے دن اجنت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی کا درجہ نہیں ہوگا اور یہ درجہ براہ راست رات کی نماز سے مربوط ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ رات کو نفلی نماز قائم کرتے ہیں انہیں دونوں جہانوں میں اعلیٰ درجات سے نوازا جائے گا باب سترہ الاسرا آیت اناسی اور رات کے کچھ حصے سے اس کے ساتھ نماز پڑھو یعنی قرآن کی تلاوت تمہارے لیے اضافی عبادت ہے امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایک قابل تریف مقام پر اٹھائے گا تمام مسلمانوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی دعائیں قبول ہوں اور ان کی حاجتیں پوری ہوں لہذا انہیں چاہیے کہ وہ رات کی نماز نفلی ادا کرنے کی کوشش کریں جیسا کہ صحیح مسلم نمبر 1770 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی ہے کہ ہر رات میں ایک خاص گھڑی ہوتی ہے جس میں اچھی دعائیں مانگی جاتی ہیں ہمیشہ جواب دیا نماز شب کا قیام گناہوں سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ ہے کیونکہ اس سے بے مقصد اجتماعات سے بچنے میں مدد ملتی ہے اور یہ بہت سی جسمانی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے جامع ترمزی نمبر تین ہزار پانچ سو انچاس میں موجود حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے رات کی نماز کے لیے زیادہ کھانے پینے کی تیاری نہیں کرنی چاہیے خاص طور پر سونے سے پہلے کیونکہ یہ سستی کا باعث بنتی ہے کسی کو دن کے وقت خود کو غیر ضروری طور پر نہیں تھکانا چاہیے دن میں ایک مختصر جھپکی اس میں مدد کر سکتی ہے آخر میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس کے احکام کو بجا لاتے ہوئے اس کی ممانتوں سے اجتناب کرتے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ تقدیر کا مقابلہ کرنا چاہیے جیسا کہ فرمان برداروں کے لیے آسان ہے نفلی رات کی نماز ادا کرنا زیر بحث مرکزی حدیث میں ایک اور چیز کا ذکر ہے کہ اسلام کا مرکزی رکن فرض نمازوں کو قائم کرنا ہے فرض نمازوں کو قائم کرنے کا مطلب ہے کہ اس کے تمام آداب اور شرائط کو صحیح طریقے سے پورا کرنا جیسے کہ وقت پر پڑھنا یہ ہر مسلمان پر سب سے اہم فریضہ ہے اور اس کے بغیر دنیا و آخرت میں کامیابی تقریباً ناممکن ہے یہ بات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد آیات اور احادیث میں واضح ہو چکی ہے جیسا کہ جامع ترمیزی نمبر دو ہزار چھ سو اٹھارہ میں موجود اس میں واضح طور پر تنبی کی گئی ہے کہ نماز قائم کرنا ایمان کو کفر سے الگ کرتا ہے جو لوگ نماز قائم کرنے میں ناکام رہتے ہیں ان کے ایمان کے بغیر اس دنیا سے جانے کا خطرہ ہے جو سب سے بڑا نقصان ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص پر اس کی حد سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا کسی مسلمان کے پاس نماز قائم نہ کرنے کا عذر نہیں باب دو البقرہ آیت دو سو چھیاسی اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت کے بغیر فرض نہیں کرتا اپنی پوری کوشش کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے فرض نمازوں کو قائم کرنے میں ناکام ہونا اس حقیقت کے منافی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم حق ہے چونکہ فرض نمازیں اسلام کا مرکزی ستون ہیں اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اگر کوئی ان کو قائم کرنے میں ناکام رہا تو اس کا اسلام کا گھر منہدم ہو جائے گا خواہ وہ دیگر نیک عمال ہی کیوں نہ کرے فرض نمازوں کو کسی دوسرے عمل اندرونی عقیدے سے بدل نہیں سکتا درحقیقت فرض نمازیں کسی کے اندرونی عقیدے کا سب سے اہم عملی ثبوت ہیں اس عملی ثبوت کے بغیر دنیا آخرت میں کامیابی کا امکان نہیں باب بیستہ آیت چودہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو اور باب بیس آیات ایک ایک دو دو چار چھے اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تندستی سے گزرے گی اور ہم سے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے وہ کہے گا کہ میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں ایک بار دیکھ رہا تھا اللہ فرمائے گا اس طرح ہماری نشانیاں تیرے پاس پہنچی اور تو نے ان کو بھلا دیا اور اسی طرح آج کے دن تجھے بھلا دیا جائے گا ایمان کو مضبوط کرنا چوالیس میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا میں قرآن پاک کی اس آیت پر غور کر رہا تھا جو باب سینتالیس محمد آیت ساتھ میں موجود ہے اے ایمان والو اگر تم اللہ کا ساتھ دو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جمائے گا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اسلام کی مدد کرے گا تو اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں ان کی مدد کرے گا یہ کتنی عجیب بات ہے کہ لا تعداد لوگ اللہ تعالیٰ کی مدد کے خواہاں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت اس کے احکام کی تعمیل اس کی ممانتوں سے اجتناب اور صبر کے ساتھ تقدیر کا سامنا کر کے اس آیت کے پہلے حصے کو پورا نہیں کرتے اکثر لوگ یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ ان کے پاس امال صالحہ کے لیے وقت نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے خواہاں ہیں پھر بھی ان کاموں کے لیے وقت نہیں نکالیں گے جن سے وہ خوش ہے کیا اس کی کوئی منطق ہے جو لوگ فریضہ ادا نہیں کرتے اور پھر ضرورت کے وقت اللہ تعالیٰ سے مدد کی امید رکھتے ہیں وہ بالکل بے وقوف ہیں اور جو لوگ واجبات کو پورا کرتے ہیں لیکن ان سے آگے جانے سے انکار کرتے ہیں وہ دیکھیں گے کہ انہیں ملنے والی امداد محدود ہے کوئی سلوک کیسے کرتا ہے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے جتنا زیادہ وقت اور توانائی اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ہوگی انہیں اتنی ہی زیادہ مدد ملے گی یہ واقعی اتنا آسان ہے ایک مسلمان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زیادہ تر واجبات جیسے کہ پانچ وقت کی نمازیں صرف ایک دن میں تھوڑا سا وقت لیتی ہے ایک مسلمان یہ توقع نہیں کر سکتا کہ وہ دن میں بمشکل ایک گھنٹہ فرض نماز کی ادائیگی کے لیے وقف کرے اور پھر باقی دن اللہ تعالیٰ سے غافل رہے اور پھر بھی تمام مشکلات میں اس سے مسلسل مدد کی امید رکھے ایک شخص اس دوست کو ناپسند کرے گا جو اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے تو پھر اللہ رب العالمین کے ساتھ ایسا سلوک کیسے ہو سکتا ہے کچھ لوگ صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اضافی وقت صرف کرتے ہیں جب انہیں کوئی دنیاوی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو اس سے اس کو حل کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں گویا انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ایک احسان رضاکارانہ طور پر کیا ہے یہ احمقانہ ذہنیت واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی بندگی کے خلاف ہے یہ حیرت انگیز ہے کہ اس قسم کے لوگ اپنی تمام تفریحی سرگرمیاں جیسے خاندان اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے ٹی وی دیکھنا اور سماجی تقریبات میں شرکت کے لیے کس طرح وقت نکالتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے وہ قرآن پاک کی تلاوت اور اس کی تعلیمات کو اپنانے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطالعہ اور ان پر عمل کرنے کا وقت نظر نہیں آتا یہ لوگ کسی نہ کسی طرح اپنی غیر ضروری آسائشوں پر خرچ کرنے کے لیے دولت تلاش کرتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ انہیں رضاکارانہ خیرات میں دینے کے لیے کوئی دولت نہیں ملتی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایک مسلمان کے ساتھ اس کے برتاؤ کے مطابق سلوک کیا جائے گا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اضافی وقت لگاتا ہے تو اسے وہ سہارا مل جائے گا جس کی انہیں تمام مشکلات سے بحفاظت سفر کرنے کی ضرورت ہے لیکن اگر وہ واجبات کو پورا کرنے میں ناکام رہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی دوسرا وقت صرف کیے بغیر صرف ان کو پورا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایسا ہی جواب ملے گا سادہ لفظوں میں جتنا زیادہ دیتا ہے اتنا ہی وہ وصول کرے گا اگر کوئی زیادہ نہیں دیتا تو اس کے بدلے میں زیادہ امید نہیں رکھنی چاہیے ایمان کو مضبوط کرنا پینتالیس میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں غور کر رہا تھا کہ انہیں انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بہترین گروہ کس چیز نے بنایا حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے جسمانی طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی میں دیکھا یقیناً ایک عنصر ہے لیکن جو کوئی ان کی زندگی اور ان کے عمال صالحہ کے بارے میں جانتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ان کی برتری صرف اس منفرد اور عظیم عمل سے زیادہ ہے ان کی فضیلت کی ایک بڑی وجہ صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے متعلق ایک حدیث میں دکھائی گئی ہے جو کہ صحیح مسلم نمبر 6515 میں موجود ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ سوار تھے ریگستان میں اپنی سواری پر جب وہ ایک بدو سے ملا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے آرابی کو سلام کیا اپنی پگڑی اس آرابی کے سر پر رکھی اور آرابی کو اپنی سواری پر سوار ہونے کی تاکید کی ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ اس نے عرابی کو جو سلام کیا وہ کافی سے زیادہ تھا کیونکہ اس بات پر بہت خوش ہوا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسے سلام سلام کیا کیا اس کے باوجود ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے بہت آگے جا کر بدویوں کا بہت احترام کیا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جواب دیا کہ میں نے یہ صرف اس لیے کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ نصیحت کی تھی کہ ایک شخص اپنے والدین کی عزت کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ محبت اور احترام کیا جائے والدین کے رشتہ دار اور دوست ابن عمر رضی اللہ عنہ نے مزید کہا کہ عرابی کے والد اپنے والد امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دوست تھے یہ واقعہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے وہ مکمل طور پر اسلام کی تعلیمات کے تابع تھے انہوں نے نہ صرف فرائض کی ادائیگی اور تمام گناہوں سے اجتناب کیا بلکہ ان تمام امال کو مکمل طور پر پورا کیا جو ان کے لیے اعلیٰ ترین درجے تک تجویز کیے گئے تھے ان کی سر تسلیم خم کرنے کی وجہ سے وہ اپنی خواہشات کو پس پشت ڈال کر صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرتے تھے ابن عمر رضی اللہ عنہ آسانی سے عرابی کو نظر انداز کر سکتے تھے کیونکہ اس نے جو عمل کیا تھا ان میں سے کوئی بھی واجب نہیں تھا اس عذر کو استعمال کرنے والے بہت سے مسلمانوں کے برعکس اس نے مکمل طور پر اسلام کی تعلیمات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور جس طرح اس نے عمل کیا اسلام کی تعلیمات کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کا ایمان کمزور ہوا ہے بعض تو صرف واجبات کو پورا کرتے ہیں اور دوسرے عمال صالحہ سے منہور لیتے ہیں جیسے کہ صدقہ جو ان کی خواہشات کے خلاف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ امال واجب نہیں ہے تمام مسلمانوں کی خواہش ہے کہ وہ آخرت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر ختم ہوں لیکن اگر وہ ان کے راستے یا راستے پر نہ چلیں تو یہ کیسے ممکن ہے اگر کوئی مسلمان ان کے سوا کسی اور راستے پر چلے گا تو وہ ان کے ساتھ کیسے جا سکتا ہے ان کے ساتھ ختم ہونے کے لیے ان کے راستے پر چلنا چاہیے لیکن یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب کوئی شخص اپنی خواہشات کے مطابق کام کرنے کی بجائے اسلام کی تعلیمات کو مکمل طور پر تسلیم کر لے جیسا کہ انہوں نے کیا تھا